حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد رمایا ان اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی حدیث ان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا من آدالی ولی جس نے ہمارے کسی ولی ولی کس کو کہتے ہیں ہاں؟ جس سے پانچ کرامتیں ہوں ہاں؟ ہوا میں اڑتا ہو آگ میں ٹہلتا ہو پانی سے یہ ولی نہیں ہے سب سے بڑا ولی کیا اللہ ان خوف علیہم ولا هم يحزنون آگے الذين آمنوا آمنو يتقون آگے لهم البشرہ فی الحیات دنیا و فی الآخر ولیوں کا تذکرہ تو قرآن ہے ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اولیاء الشیطان کو نہیں مانتے اور آپ کا کردار ہے اولیاء اللہ کو وہابی بھی کہتے ہو اولیاء الشیطان کو اولیاء اللہ کہتے ہو یہ تمہارا کردار ہے ہمارا کردار نہیں ہمارے اولیاء اللہ جو ہے کیا ہے سورہ یونس سورہ یونس ایک معاہدہ کہاں کیا تھا سورہ یونس اللہ اللہ جانتے ہو کون سا حرف ہے ہاں کیا کہتے ہیں ان کو تم بھی گفلت چھوڑو توجہ سے سن لو غور کرو اللہ اولیاء کون ہیں سن لو لا خوف ان اولیاء اللہ جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا اس کا ترجمہ کیا کیا وہ بچے بھی دیتے ہیں بیمار کو دور کرتے ہیں بندشیں بھی کھولتے ہیں پتا نہیں اس میں کیا چیز ان کو نظر آیا اللہ کے مندے اللہ اولیا اللہ خوف اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا ترجمہ بھی کر دیں تاکہ شیاطین کی مکاریوں سے آپ محفوظ رہیں جہاں آیا ارے بھائی اولیاء لیتے دیتے کچھ نہیں کوئی اختیار نہیں ارے ماں اللہ ان اللہ خوفنا نہیں ولا ہوم اس میں کوئی نہیں کہیں لے کے ایک لہر پہ کیا اس میں بشارت دی گئی اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا خوف اور حسن دو لفظ ہے خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور حسن کا تعلق مادی سے کیا مطلب ہے اللہ تخاف ان کے لیے یہ دنیا چھوڑنے کا کوئی ملال کوئی افسوس نہیں ہوگا بیوی چھوٹے شوہر چھوٹے بچے چھوٹے جائیداد پرا پڑتی چھوٹے کوئی غم نہیں ہوگا کیوں اللہ ان کو فرشتے ان کو موت کے بعد بشارت سنا دیتے ہیں جو چھوڑ کے چل رہے ہو اس سے اچھی چیز ہے تمہارا سمجھ گئے یہ کیا ہے حسن مافات جو چیزیں چھوٹ رہی ہیں اس کے چھوٹنے کا کوئی افسوس نہیں اور خوف کا تعلق مستقبل سے جہاں لے چل رہے ہیں وہاں سے ڈرنے کا کوئی کوئی ضرورت نہیں کیوں وہ بل جنت کی بشارت ہے ولا الحم الدار پھر علی ولی کون ہے اللہ دینا جو پکے توحید والے ہوں ایمان والے نمبر دو وقانو یا تکون برائیوں سے بچنے والے ہوں ہمارے یہاں جو جتنا برہنا ہوتا جائے جتنا میلا کچیلا ہو کیڑے مکوڑے کھاتا ہو نہیں یہ مجذوب ہے یہ فینا فلا ہے پتا نہیں فینا کون سی انہیں چیزوں ایک جگہ یہی مہاراشٹر دیکھا مدینہ یونیورسٹی جانے کے پہلے پہلے پاگل بارش ہوئی پانی کی نلیوں میں کیڑے اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے میں نے کہا نہیں یہ یہ پہنچا ہوا والی ہے ہے ہے کیا مجذوب کیڑے مکوڑے گندگی کھانے والا مجذوب نہیں وہ پاگل ہے اور ہمارے ہاں ایسے ہی بہت ہے کیا فرمایا گیا اللہ دین آ منانو وہ ڈرنے والے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ کے فرما برداری ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ولیوں کو اولاد دینے کا شفا دینے کا مشکلات دور کرنے کا اختیار دیا ہو کوئی نہیں لیکن لوگ زبردستی اس آیت کو عربی میں پڑھ دیں گے سامنے والا سمجھے گا واقعی جو زبان سے کہا وہی ہوگا کیوں <laughs> اس لکھا ہوا تھا ایک صاحب مدینہ گئے بڑے زور شور کے ساتھ تو کیا کہتے ٹوائلٹ کیا بولتے یار ہاں؟ کیا لکھا تھا بیت الخلا حج میں گئے تھے تو اس کو چومنے لگے وہ <laughs> کس کو چوم رہے ہیں جو بیت الخلا ارے کیا کر رہا ہے عربی لکھا ہوا قرآن کی آیت ہمارے یہاں تو عربی میں سب کچھ اللہ کے بندو عربی میں گالی بھی ہوتی ہے ابو جہل عربی بولتا تھا ابو لہب عربی بولتا تھا سمجھ گئے نا عربی قرآن و حدیث میں ہے اس لیے ہماری ہاں، حدیث قرآن قابل عزت قابل توجہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیت الخلا عربی میں وہ بھی قرآن کی آبادت چومنے لگو اس کو ہمارا مزاج دے ہے دوستو اس لیے ہمیں سمجھ اس آیت کا خیال رکھنا چاہیے اللہ نے کیا فرمایا یہ ہے اللہ کے ولی کیا نشانی ایمان تقوا پرہیزگاری برائیوں سے بچنا اب آپ بتائیں جو زندگی بھر نماز نہ پڑھے پہنچا ہوا ولی کہا جاتا ہے ایک دن کا نماز چھوڑنے والا ترک رکسلات متعمدان جس نے ایک دن کا نماز چھوڑی اس کا وہ بے ایمان ہے اللہ کا ولی کبھی نہیں میں نے کہا ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اولیاء اس شیطان کو شیطان ہی کہتے ان کو اولیاء اب تمہاری سمجھ ہے کہ اولیاء اس شیطان کو اولیاء اللہ سمجھو یہ تمہاری فلم اللہ ہو تمہارے دل کو اللہ نے پھیر دیا تو تم ان کو ولی سمجھو ہم اللہ اولیاء اس کو کبھی ولی نہیں سمجھ سکتے چلو جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی فقط آزن تو بالحرب تو اللہ کیا فرماتے ہیں ہم نے ان سے اپنی جنگ کا اعلان کر دیا ہے اسی لیے ہم وما کے دہل کہتے ہیں ہم اللہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اللہ کے ولیوں کی محبت نیک لوگوں کی محبت ہمارے یہاں ہم ایمان کا ایک جو سمجھتے ہیں سمجھ گئے نا ولیوں سے دشمنی کر کے ہم اللہ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے آدن تو بل ہر آگے وما تقرب الی ابدی ذرا غور سے سننا کہیں بہت تیز رفتار تو نہیں ہو گئی ہے باتیں سمجھ میں آ رہی نا وما تقرب الی ابدی بشیئن میں مفترس تو تقرر ابھی بے بشین میں مفترس تو علیہ ہم نے جو چیزیں اپنے بندوں پر جن کا کرنا فرض قرار دے دیا ہے ان فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندے کو میرا تقرب حاصل کرانے والا کوئی اور دوسرا عمل سمجھ گئے نا اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے والا سب سے بڑا عمل کیا ہے فرائض کی پابندی اور یاد رکھنا فرائض دو طرح کے ہیں دوستو کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور کچھ فرائض ایسے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے ماں باپ کی ماں باپ کی اطاعت فرما برداری وقاد ابو اللہ تعبد اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رسول کا فرمان کہ وہ آتا ہو جاتا ہوں میرے امت کا نوجوان جس ماں نے پیٹ میں رکھا مصیبت سے جنا چھاتیوں سے دودھ پلایا لکھائی پڑھائی کرائی اور جب شادی کی تو انسان نوجوان میری امت کا اتا الرجل زوجت ہوا کا ام ہو اپنی بیوی کی باتیں سننے لگے اور اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں کی باتوں کو ٹکرانے لگے رجو لو سدی کا ہوں اور آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائے رات رات بھر اکسا ابا اور باپ کو اکیلا گھر میں اپنے سے دور چھوڑ دے اللہ رسول نے فرمایا جب یہ برائیاں پیدا ہوگی میرے امت کے لوگ بیوی بی کو ماں پر ترجیح باپ بیوی بی کی بات ٹھکرانا مشکل اور بیوی بی کی وجہ سے ماں کی نافرمانی دوستوں کی وجہ سے باپ کے سے دوری جب یہ برائی میری امت کرنے لگے گی تو اللہ رسول نے فرمایا پھر اللہ تعالی اس امت پر عذاب کے دروازے کھول دے گا دعا کرو دوستو ماں باپ کے جو فرائض ہیں بی کے فرائض بچوں کے تعلیم و تربیت کے فرائض فرائض کی ادائیگی سے زیادہ اللہ سے تقرب اللہ کے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل جب نماز ہی نہیں پڑھے گا فرائض ہی نہیں ادا کرے گا تو کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوگا آگے ابدی ہمارے بہت سارے ساتھی نماز پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور یا نماز کے لیے مسجد تو آئے بس امام نے سلام علیکم کمر اللہ سلام علیکم کمر اللہ کی دیری ہے ان کو جوتا پہنتے ہی ہوئے دیکھیں گے اور باہر دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایسی باتیں کہ تحجد بھی پڑھ کے نکل جائے تو ان کی بات ختم نہیں کیا خیال ہے پھر اس کے بعد چلو ذرا سا چائے پیے چلو ذرا سا بیٹھ جائے اللہ اکبر سنن اور نوافل کا کوئی اہتمام نہیں کرتے آگے بلا فرا بسم اللہ بات چل رہی تھی ولا جزال ابدی یا تقرب نوافل اور بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ فرائض کے ذریعے اللہ کیا حاصل ہوا بندے کو اللہ کا تقرب پھر نوافل ولا جزا ابدی یا تقرب یاطا نوافل اور میرا بندہ نفلی عبادتیں کر کر برابر ہمارے قریب <clears throat> روزانہ آتا رہتا ہے لا عبدی یتقرب الی بن نوافل ہاں؟ اور بندہ نفلی عبادات کر کے بس نفلی عبادات کر کے بندہ میرے قریب برابر روزانہ چلا آ رہا ہے روزانہ نوافل پڑھتا ہے اور قریب کل پڑھا اور قریب نوافل کی پابندی کر کے بندہ نفلی نماز نفلی روزہ نفلی صدقات و خیرات عبادت کر کے بندہ برابر میرے قریب پہنچتا رہا آتا رہا آتا رہا ایک دن بندہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ حتیٰ اوہی بہو میں نے فرشتوں سے کہہ دیا فرشتوں اس بندے کو آج ہم نے اپنا محبوب بنا لیا آج ہم نے اس کو اپنا پہلے مقربین میں سے تھا اور اب کس میں ہو گیا اب محبوبین میں سے ہو گیا دعا کرو اللہ سب کو مقام ادا کر دے پھر جب بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا محبوب بنا لیا تب میں کیا کرتا ہوں اب اس کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتا ہوں اور نیکیوں ہی کی توفیق دیتا ہوں چنانچہ فرمایا فیضا حوب تو ہوں جب نوافل کی فرائض کی پابندی سے تقرب حاصل ہوا اور نوافل کی پابندی سے میرا محبوب بن گیا جب فیدہ حبب تو ہو اور جب میں نے اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیا اللہ اکبر اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی جب محبوب بن گیا تو کن تو سم اہ الدی یسم بھی میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی اس کا پیر ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں یم سی جس سے وہ چلتا ہے اتنا میں نے اس کو اپنے قریب کیا لین جب بھی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اور جب بھی کسی شر سے بچنے کی ہم سے استعادہ کرتا ہے تو میں ضرور اپنے بندے محبوب کو اس شر سے بچا لوں گا زیادہ تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے بس ایک چیز بتا دوں کچھ لوگوں نے کہا من تو شدم تو من شدی من تو شدم تو جا شدی کس نگو ید با من دی گرم تو دی گری فارسی میں سمجھ میں نہیں آیا میرے خیال سے ہاں؟ یہ من تن شدم تو شدی ما جا جاسو من تو تو شدم من شدی تا کس نگو ید ددا من دی گرم تو دی گری میں جان بن گیا تو میرا جسم ہے میں تو بن گیا اور تو میں بن گیا اب دنیا میں کسی کو کہنے کی اختیار ہے نہیں کہ میرا تم ہم دونوں الگ ہیں دونوں ایک ہو گئے صوفیوں کا قیدا اللہ میرے اندر اور میں وحدت الوجود دلیل اللہ نے فرمایا میں تمہارا کان بن جاتا ہوں بولا کہ اللہ کان میں آ کے گھس گیا میں آنکھ بن جاتا ہوں آنکھ میں آ کے گھس گیا پتا جب کہتے ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے تو گھسنے کی کیا ضرورت ہے اس کو ہاں؟ کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے عرش پر ہے تو مشکل اور کان میں اللہ کو گھسا دو تو آسان جس کو فر من المتر کام تل نہیں صاحب میرے بھائی مطلب وہ نہیں ہے مطلب کیا ہے